حضرت وائی بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا میں نے ارادہ کیا کہ میں ضرور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو بغور دیکھوں گا کہ آپ کیسے نماز پڑھتے ہیں میں نے غور سے دیکھا پھر انہوں نے بیان کیا کہ پھر آپ بیٹھے اور اپنا بایاں پاؤں بچھایا اور اپنی بائیں ہتھیلی اپنی بائیں ران اور گھٹنے پر رکھی اور اپنی دائیں کوہنی کا کنارہ اپنی دائیں ران پر رکھا پھر اپنے دائیں ہاتھ کی دو انگلیاں بند کی اور درمیانی انگلی اور انگوٹھے سے حلقہ بنایا پھر اپنی انگشت شہادت کو اٹھایا میں نے آپ کو دیکھا آپ اسے حرکت دیتے تھے اور اس کے ساتھ دعا کرتے تھے یہ روایت مختصر ہے سنن نسائی حدیث نمبر ایک ہزار دو سو انہتر